الله اللہ سبحان اللہ یہ جان میں بڑی مختصر میں حال سبحان اللہ سبحان اللہ اب منقطع میں حال سنت النبویہ کتاب امام مذہب ہو گیا خدا ہو گیا نبی تیسرا مذہب ہو گیا چوتھا مذہب ہو گیا مذہب ہو گیا پانچ مذہب سامنے آ گئے خلاصہ ہو گیا یزید کے متعلق ہوا نکل ہوا مذہب ہوا بلی ہوا سامنے جزیز متاثر مذہب رکھتے ہیں چھیڑنا ہے ہے کرنی وہ صرف دو مذہب باقی ہاں تین مذہب ہے ہے باقی کلام کی لوڑ نہیں یزید یزید نو نو خدا والا والا ہر ہر مسلمان مسلمان سمجھتا سمجھتا بات کیا تین مذہب ولی آر سال آلدار اور رنگ نہیں بنیا لوگ دیر رہ گیا ہوں جو میرے پڑھنے میں آیا ہے اس کے مطابق میں یاد کر رہا کہ جنہ نے جدید نو بلی نیل آخیا ہے سالے آخیا ہے وہ سنی ہیں اور سنیا کے امام ہیں بڑے بڑے جڑے عجیب گل یہ جواب صحابہ دے دشمنا تو اج تک نہیں بن سکیا صحابہ دے دشمنا تو اج تک اس گل کا جواب نہیں بن سکیا کہ مولا علی سرکار کا پتر حسین پاک سونے کا حسن پاک سونے کا پڑا علی ہونے کا بڑا ہی باعث حضرت محمد اما جی کا نام ہے فولا نام مشہور کیا انفیا محمد بن انفیا انفیا کے پتر محمد بات ایک لوڈی باپ سن شاہ علی باپ اڑائی جس طرح سے امام زین العابدین امام زین العابدین جس کو نسل چلی حسینی نسل حسینی نسل جس کو چلی سبحان اللہ وہ امام زین العابدین کی بات کے دنیا دنیا اور اس کو پتا لگا کہ اگر سید غیر رشتہ لوے شادی کرے پہلا فرق کو سمجھنا پڑنا ہے کہ حسین پاک کی نسل خراب ہو کیونکہ حسین کا پتر جڑا ہے امام زین العابدین انہاں دی اما جی لوگ پاک جہلا لوگا نہیں ہے گلا افواما دے کس نہیں چلے گا حق حقیقت دے کس چلنا چاہیے گلا ٹول مارنے ٹولہ چلنا چاہیے باہر والے جہالت مومن ہونا شرط ہے اگر بی بی مومن ہے بھاوے کسی بھی برادری کی سید پہ تھوڑا ہی آل رسول پر حق سنا رہو جواب سید سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو عزیزم محمد بن حنفیہ محمد مسکر شاہ مذہب والے مختار مختار سفتی سفتی جن امام حسین کے لب لب چوڑ چوڑ ماریا جی لیکن بعد خود دعوی نبوت کر مختار خطاب خطاب ہے اور اگے کئی لوگ ایسے ہیں جڑے محمد بن انبیاء کے بارے خدا ہونا احساس رکھتے ہیں محمد بن انبیاء سرکار کے کئی آدھے نے بہت نہیں ہوئے دکھ کہنے آ جان گے رکھنے کے محمد بن انبیاء بل امام ہیں جنگ جمل کے اندر سٹ کے تھلے سینے میں بہ گئے سن تلوار جو سامنے کی تھی اس ہاتھ کا جوڑے تھا تیری مہربانی جان اٹھی کر آپ نے انہوں کر دیتا یہ زور والا بندہ انہوں نے زور کا واقعہ ایک گجی کو غریب گاڑی اور کتابوں میں کوئی نقل ہے کہ حضرت حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ کی دور خلافت روم کے بادشاہ نے معاویہ نے خط لکھا دو بندے بھیجے لگے اگر اگر لگا دو بندیاں ہوئے واپس کر دیا اور بندے کو ایک بڑا ہی لمبا انہیں اپنے حساب بہت لمبا جوان بھیجا ایک بڑا ہی بڑا بلوان لب کے کے پورے لوگ اس کو اپنا پروان ہوا نے نے دونوں آئے حضرت حضرت معاویہ دو دو شخص کرتے مقابلے مقابلے واسطے پہلوان بندے بلائے ایک ایک عبداللہ بن زبیر اور مولا علی حکرت عبد اللہ بالکل حضرت عبداللہ بن زبیر کی بہادری بے مثال تھی آپ خود فرماتے سن اگر دنیا میرے نال میں تین سو تیرہ بندے ہو جان تو پوری دنیا آ جائے میں پتا کرنا وہی بات نہیں حضرت عبداللہ بن زبیر بن حضور کا فون مبارک خیر یہاں کا ذکر اسے موجود ہی مفصل آنا ہے تفصیلی بیان یہاں کے بارے ہونا ہے حضرت محمد بن انبیاء کے دو شخص پہلوان کے مقابلے آئے اور جڑا لمبا سی وہ مقابلے حضرت کافی تھا لمبے دے بارے میں لمبے دے مقابلے جڑے آئے سن پہل کرنی وہ کہتا ہے تھی بیٹھو تھی بیٹھو میں تمہیں پاوا گا چاہی کا پتر بیٹھ گیا کیا لالا کے تھا علی کا پتر ہلے سواری دوسرے بھی آئی ہے اللہ محمد ہر مکمل شاہ ہے کربلا شریف کربلا شریف کو بعد کربلا شریف بعد محمد سرکار جس مدینے مدی گئے خروج کرنے والے اہل مدینہ دے امیر رئیس شفا سالا وڈیرے حضرت عبداللہ بن حنزلہ مفوش الملائکہ یعنی کی مطلب جنہ صحابی حضور دے جنہ جنہ صحابی فارو شہادت تو با فرشتیاں میں حضور دلتا کی جنہ مفوش الملائکہ میں فرشتے گزر دے رہے شہادت تو بعد حضرت عبد اللہ جہ لوگ یزید خلاف ہوتے سن یزید نے یزید کی مخالفت ہوتے سن یزید کے خلاف بنا جنگ ہوئی حضرت عبداللہ والی اصحاب حرا اور جنگ اور سے تھانے ہوئی تھی تاں تو اپ دے میں حرا والی جنگ اور جو ہے سبحان اللہ حرا ہے حلوے والی فرید ہے جنو کہتے اے رہے تو گول ہے حرا میدان حرا کی جنگ اور حضرت عبد اللہ توجہ جدو یزید کو یہ ہو جائے میں انہاں دے واسطے تفصیل وچ نہیں جانا چاہندا میرے کول میرے پترا اٹھ پتر کھڑے نہ اگر میرے کول میرے پترا کو جواب نہیں نہ ہوئے تاں بھی آپ دے نال لڑ جاواں گا حضرت لدا حق روبہم اگر میرے کو سوائے پتر میں داوی لڑ جاؤں گا یہ مطلب ہے انہوں نے یقین نو اتنا پیڑا بھی کیا جگڑا جا دیتا ہے آپ کی سستے شریف بھی ہے آپ کا پرانا گھر شریف بھی ہے بیٹھک شریف بھی ہے سارا کچھ اس سے ہو آپ یزید نے آپ آپ نے مبارک خاندان سمیت دلچ شام اس مبارک کر کے مدینے گری پر ڈال دیتا جی تاکہ آپ جتنے جا رہو انہاں فرمایا تھا مدینے رہے وہ مدینے شریف آ رہے ہوں اتنے امام زین العابدین اور خاندان نبی اندر رہتا اتوں امام محمد بن حنفیہ بھی اتنے سن اور حضرت عبداللہ نے محمد بن لیا اور آپ کے ساتھیوں نے آپ یزید بڑا ہی بڑا ہے آپ نے فرمایا یار میں تو ہونا ہے وہ کوئی بھڑ نہیں جو محمد بن ہنفیا کا جواب ہے نا وہ میں جناب کے سامنے کتابوں میں پیش کروں جس طرح بڑے اس گل بہت آزاد نقل فرمایا ہے امام صاحبی امام ابن کثیر وغیرہ سب نے وہ بارت بڑا لگا ہر بدایا بن میں آیا جو آٹھ سفا نمبر تین سو اٹھائیس چھپی ہوئی دار میں سفیر دمش اور بیروت دو جگہ کو عبارت کیا ولما راجا احمد المدینہ میں نائن سے یسیم مشى عبد الله بن مطيع واصحابه الى محمد بن حنفيه فارادوا على قلع يزيد فابى عليهم فقال ابن مطيع ان يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاه ويتحدى حكم الكتاب فقال لهم ما رايت منه ما تذكرون فقد حضرته واقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحرجا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة قالوا فإن ذلك كان منه تصل علك فقال وما الذي خاف مني ورجاء حتى يظهر يظهر لي ابا أطاع أطلعكم على ما تنفرون من شرب الخمر فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاء وإن لم يكن أسرعكم فما يحل لكم أن فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا قالوا إنه عندنا لحق وإن لم نكن ريناه فقال لهم أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولست من امركم في شيء قالوا فلعلك تكره أن يتولى أن يتولى الأمر غيرك فنحن فنحن نوليك أمرنا قال ما أستحق القتال على ما تريدونني عليه تابع ولا مطبوعا قالوا قد قاتلت مع أبي قال جيئوني بمثل أبي يقاتله على مثل ما قاتل عليه وقالوا فمر ابنيك أبا هاشم والقتل بالقتال معنا قال لو أمرتهما قاتلت قالوا فقم معنا مقاما فحق الناس عليك فحق الناس فيه على القتال قال سبحان الله الناس بتقوى الله والله يقتل المخلوق بسخط الخالق وخرج إلى مكة سبحان الله یا یا میرے میرے میرے امید رکھتا سی سی نہ نہ وہ کو سوا لالت واسطے کیوں خدا خوفی رہا ہے ہے کرتا اگو آپ نے سوال ہوتا فرمایا یہ دسو جڑا شراب پیتا پیتا پیتا سامنے اگر سامنے پیتا رہا ہے پھر کتا دار میں شریف سے کتا ڈکیا کیوں توجہ رکھے ہاں علم کی دعوت ہے اور جدو حقیقت نچوڑ کے سامنے رکھا گا مولا جی سرکار مطلب فرما جس شراب پیتی تھی پیسہ پھر شریف سے ڈکیا کیوں نہیں کہ برا بندہ ہر وقت ہر کسی کے سامنے برا ہی بن کے آئے اصل بڑے بڑے کنجر نے دیکھے بڑے بڑے کنجر نے دیکھے ہیں بڑی بڑی کنجری دیکھیے مولویا نو دیکھ کے فورن لیڈر منہ اگے لگ کے نہ پیچھے لگ کے نہ اس گل تو لازمی سمجھا جڑی دعوت تو ساڈے تے جتا ہے کیوں یہ ہن میں جا کے پھر بولاں گا کہ بادشاہ علی طالب ہوے علی طالب ہوے او دے ظلم دی وجہ نال او دے خلاف لڑنا اے وہ نبی پاک سرکار جائے دی سرکیا حضور نے ویکھیا کہ میں ایک حدیث نہیں پتہ نہ بخاری دے مسلم دی اللہ علیہ مسا اور زیادہ بڑھ جاتے ایک در وہ ہزار نسا درم پیدا ہو جاتے ہیں ایک جی بی درختیا نسا اپنی قسط ڈی اپنے مان سرکار کر محمد اپنے دو پتر آپ جواب لوگ جبرن ہو جائے جا گے اللہ جو مخلوب اللہ کر کرم پور میں آ گئی بڑا پرانا وہ مختلف طبقے رکھے سن ایک طبقہ دو جائیں تین جائیں وطلب منه أن يوليه مكانه يعني مكان ابن يزيد وقال له الرئيس فيما قال إن أبي لم يزل مؤذيا بك حتى بلغت قوة المجد والشرف وقد قدمت ولدك علي وأنا خير من وقوم ونفسه فقال له أما أما ما نزلت من إحسان أبيك إلي فإنه أمر لا ينكر وأما كون أبيك خيرا من ابيك فحق أو قرش قرشك حضرت عثمان غنیم کا پتر حضرت عثمان غنی سرکار کے پتر حضرت سعید چلو حضرت ماریا باغ نے اپنے پتر زمین ولی بنایا بیت کرائی ہے حضرت سعید ہے آپ سما دے ماریا اپنے پتر خلافت نہیں خير من حضرت سید نے فرمایا میرا پیو پیو اچھا ہے ہے ہے آتا آتا خدا ماں ماں ماں میری میری کی افضل ذات ذات چنگی مطلب میں چنگا ہوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا فرمایا کہ جی، میں گل کو کی گئی تیرا جو میرے نال چلتا ہے اصل مطلب ہے اور اپ کے میں انکار نہیں کرتا عثمان کے نال کا میں کروں وہ کرنا ہوگا یہ نبی نے کہا تھا لا انا یہ حق سنتی ہے حق بولنا ہے حق سے چلنا ہے آپ فرمانے کوئی شک نہیں تیرا باپ میرے دروازہ پہ اثر ہے جدید پہ پیو نال اثر ہے ماں فرمان لگے ماں بھی اثر ہے کیوں اکی تیری ماں تیری ماں قریشے تیری ماں جدید دی ماں کل قبیلے دی ہے کل ہے تیری برادری چھوٹی ہے تیری برادری بہت وڈی ہے تیری ماں بھی día, cualquier día, لگیا حضرت معاویہ بھی جی کر رہا ہے میں اسے گل کر لگا حضرت معاویہ جہاں تعریف کی وہ لا علم کی بنا سے نہیں یزید دا اس وقت جنہ چر ابا جی جیتے رہ گئے اس وقت تک یزید دا کبیرہ کوئی گنا سامنے نہیں آتا حضرت سیدنا امام حسین یا جنا صحابہ کرام نے بیعت کو انکار کیتا ہے وہ دیا برائیاں میں پھر کو حضور دی بنا پہ نہیں مولا حسین نے اس گل کی کسی سے بدایا اور دیگر تاریخ کی مختلف کتابت کی لم حجت لہو حق من بنا حضور انسانیت کے خلاف بھی نہ کام کرتا ہوئے میرا اس گل اگر جی خلاف انسانیت کے خلاف بھی کام نہ کرتا ہوئے انسانیت کے خلاف کام کہڑے شمار ہوں اور بازار پھرے نا ننگے سر ننگے سر بازار پھرے اگلے آتے نے یہ بھی انسانیت کے خلاف کام ہے بازار ترتا پھرتا کھانا پھرے بتا یہ انسانیت خلافر خلاف کام آ یہ وجہ یہ گواہی قبول نہیں ہوگی ہونی اگے ایسا کام کرتا ہے جس انسانیت اندر فرق ہے جوں یہ اپنی انسانیت کا لحاظ نہیں رکھتا اپنے اپنے مقام کے بارے نہیں کچھ خیال رکھتا کسی کے بارے بھی ہو سکتا خیال نہ رکھے لہذا یہ ہولی طبیعت کا بندہ ہے کوئی کوئی ہولی طبیعت جڑا شمار ہے ہے ہے کہ خلاف مربت توجہ نہیں فرمائی ایڈا جرم خلافے مرمت اصل گل یہ لوگ جڑے جڑے سن سن صحابہ یا اہل بیت اور تابعین وہ حضرات انہاں دی جی محمدی وچ نظر بڑی بڑی بہت ساری تیاری پہلو رکھنی جنریٹر وغیرہ جو پانچ دس منٹ ہے کی میں ادھر دیکھو کیوں اس وقت صحابہ جنہیں انکار کیتا سی بیعت تو کیتا سی کسے صحیح روایت نال کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یزید دا فلانا گناہ اس لیے انہوں نے سامنے سی ایک روایت تبرانی کبیر بھی پیش کیتی جاندی یزید دے شراب پین دی باپ دے دور اور باپ اگو کہہ رہے ہیں کہ جو کر نہیں پترے لک کے کریا کر سریام کرن کی لوڑ نہیں اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے حدیث نقل فرمائی ہے وہ جناب کے سامنے رکھنا جو اللہ بولو سامنے روایت رکھنا جس سے آیات جو تین سو بائیس روپے کو میں سنت بڑھنے لگا اور سنت پہ کلام کرنے لگا حالت قبرانی حدثنا محمد بن زکریا الغلابی حدثنا ابن عائشہ عن نبی قال کان یزید فی حداثت صاحب الشراب یاخذ ما الاحداث فأحس معاوية بذلك فأحب أن يعظه في رفق فقال يا بني ما أقدرك على أن تصل إلى حاجتك من غير تحكم يذهب يذهب بمروتك وقدرك ويشمت بك عدوك يسيء بك صديقك ثم قال يا بني إني مرشد قابيات فتعذب بها واحفظها فأنشدها وشعرني حافظ ابن كثير في کے بعد فرماتے ہیں قلت وهذا كما جاء في الحديث من من هذه القاذورات بستر الله عز وجل اے روایت حدیث کی کوئی گناہ کرے تو اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو لوک سے کرے کرے عام نہ کرے ایک تو مسلمانوں سرآم نقصان نہ پہنچا دے دوسرا رب ہزار پسند کرتا ہے کہ اس برکت نال ہو سکتا ہے ان توبہ نصیب ہو جائے ویسے بھی گنا کے آخر ہینڈ لگے آتے ہیں نہیں سمجھ لگی ہوں اگر کوئی بندہ گنا تو بعد نہیں ہوتا تو ہر بندہ آ کے کہا یار سر آم کے مقابلے نہ نہ مال روک کے کر جو کچھ کر نہیں پاسے ہو کے کر تا کر کے حدیث شریف آیا قیامت کے نیڑے تلا عام ہو جانا ہے رامن اسے جہاں بندہ آکے گا یارے نو پاس سے لے جا فرمایا وہ بھی اس زمانے کا بلی ہونا ہے جو ہے وہ چل رہا ہے روایت شاید یعنی روایت میں اللہ امام قبرانی مدثر والا وہ کون ہے محمد بن زکریا خلافی ہے وہ کون ہے ادھر دیکھو بھائی لسان النظام امام ابن حجر ہے امام ابن حجر اسلانی بھی میزان الاعتدال امام زہبی بھی سارے حضرات لکھتے ہیں کہ یہ راوی روایت بنا امام سارا پری نے فرمایا حیثہ کروڑا سی امام حاکم نیشا پوری نے فرمایا یہ بندہ ہے اور بمثل هذه الرواية إلى المؤمن الذي يتسلم في إيمانه بلا سليل غير معارض فإلى الله المستقى ما يكيا إمام ابن الحسين بلا تعجب يا الله إذا تقار من الله وحده هو بيه إذا نے اور حقیقت یہ اور بعد چلو بڑے آئے پھر بھی سارے پتا نہیں ساری کی اولاد جناب نسل آئی ہے سمجھتی رہی ہے لہٰذا سارے بارے ایک نظریہ رکھ لینا جگہ برا برا کیا نہ نہ نہ نہ تاکہ حضور زیادتی آپ آخیا طرح کا کا وہ بندے جہے شاید عبد ہوئے جنہوں میں ہیر جن ذکر کیتا ہے انہیں کتاب لکھی فضائل اور جزیرف کی انہیں غلط غلط کی کی شان سے کتاب لکھی سب کچھ سمجھ تو بعد پھر اصل سالوں کے بندہ زمین دیکھنا ہے کہ زمین میرے پیٹ کا دروازہ نہ کھل جائے کروازہ نہ کھل جائے یہ آگے یہ آگے لیکن اصل پھر بھی سزا کار آپ اچھا سمجھا جا رہے اگر لائز و مذہب بندہ آ جا رہا ہے کسی نے ہو جان لے اگر ہر سال سے کسی اور بند بہن بھی بجانا ناسک سالن کی کوشش کی اس کا کیا ویکیا جی میں گل کی کہ بال حسین نے جلیل جی سے پیچھے نماز پڑھی وہ اگے جا کے پھر اگلی قسط سناوا گا موجود ہوا بہت لمبا میں گل کی ہوں اگیا ویکیا جی کسی جی کسی کو میں پھر واقعہ حسین پاک نماز پڑھی میں نے گیا کہہ شاہلی دلیری ہے میرے بھی بھی کہہ جائے شاہ علی پتر میں رل گیا ایک ایک ایک بندہ بندہ گزارے گزارے میں ٹی نبی بڑی بڑی باتیں نکل جاتی ہے دامت کرتا ہے شرمندہ ہوتا ہے